الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا وعن البراء بن عازب رضي تعالى عنه نحن نعد الفتح بيعة الرزوان يوم الهديبية آمنت بالله صدق اللہ العظيم وبلغنا رسوله نبی الکریم میرے نہایت قابل احترام حضرات علماء کرام اور میرے ہم سب طالب علم ساتھیوں میری آج کی تقریر کا موضوع حدیبیہ معارف و اسباق ہے وقت کی قلت اور موضوع کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کروں گا کہ چند معارف و اسباق آپ کے سامنے رکھوں رب لم یزل ہمیں یقین و عمل کی دولت سے نوازے سامعین مکرم جب سفینہ توحید کا ملاح بدر احد و خندق کی خونی موجوں کو فنا کر کے مدینہ کی ریاست کو مستحکم کر چکا تھا تب نور ایمان نے اقدام و رجعت کا سفر شروع کیا خواب کے ذریعے کابۃ اللہ کی زیارت کا اشارہ ملا مہینہ اور سال کی تعین نہیں کی گئی قافلہ اپنے سالار کے حکم پہ نکل پڑا کچھ زمانے کی گردش کا ڈراؤنا خواب دیکھنے والے اپنے گھروں میں بیٹھے مستقبل کا خوف کھانے لگے ادھر چودہ پندرہ سو افراد پر مشتمل قافلہ خدیبیہ کے کنویں پہ جا کے قدرت الہی کی منشا پہ ٹھہر جاتا ہے ادھر مشرقین مکہ موقع غنیمت جان کر خون ریزی کے منصوبے بنا رہے ہیں سلار قافلہ سفارت کاری کے ذریعے اپنے اصل عزائم سے آگاہ کر رہے ہیں بہرحال انجام ایک ایسے معاہدے کی شکل میں ہوتا ہے جس کی ہر شک سے بظاہر مسلمانوں کے دب جانے کا تاثر ظاہر ہو رہا ہے لیکن قرآن مجید نے فتح مکہ کی فتح کو فتح مبین کہنے کے بجائے اس صلح کو فتح مبین کیوں کہا آئیں اس کی گہرائی میں جا کر غور کرتے ہیں ارباب علم و دانش حدیبیہ میں بظاہر قریش نے عزت و وقار حاصل کیا تھا مگر در حقیقت یہ سلح ان کی اعصابی دباؤ نفسیاتی گھبراہٹ اور شکستگی کی علامت تھی ان کو اپنے سماج کے بارے میں سخت خوف لاحق تھا وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا سماجی گھروندہ ایک کھائی کے کھوکھلے کنارے پر کھڑا ہے جو کسی دم بھی ٹوٹ کر گننے والا ہے جبکہ آقا مدری صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط فراخ دلی سے منظور فرما کر اس بات کا ثبوت دیا کہ آپ کو اپنے سماج کی ثابت قدمی پر بھرپور اعتماد تھا اور یہ شرائط آپ کے لیے قطن کسی اندیشے کا سبب بننے والی نہیں تھی اس صلح کے ذریعے کے تین بازوں میں سے سب سے مضبوط بازو کو کاٹا گیا یہ بازو بڑا حد درم بت پرستی کا نمائندہ قریش کا بازو تھا ان کا صلح کر کے جن سے لا تعلق رہنے سے بنو مقابلے میں پن نہ آ سکے کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کرایا گیا جو ہر دم ان کے فنا ہو جانے کا خواب دیکھ رہے تھے ان کا سورہ پر امادہ ہی اس بات کا اقرار تھا کہ اب ان میں دعوت توحید کو کچلنے کی طاقت نہیں رہی اگر یہ سنا کافوں کی سرداروں کی طرف سے اس طرح دب کر ہوتی ان کے پورے معاشرے میں زلزل آ جاتا لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی صلح کے باوجود آپ سے مطمئن نظر آئے بلکہ ان کی آتش محبت میں روز بروز ترقی ہوتی چلی گئی پیرودیبیہ کے اس سفر میں جہادی نقات و اسباق کا حسین گلدستہ سامنے آتا ہے اس غزوے کا سب سے حسین منظر بیعت رزوان کا واقعہ ہے حضرت برا بن عادی فرمایا کرتے تھے بیعت رزوان فتح مبین ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت ایک کی خبر پہ ایک کی کر کے درخت ایک کی کے درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اور شہادت پہ بیعت لی اس عمل پہ رب ذوالجلال نے آسمانوں سے دس انعامات کا اعلان کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کا حاصل ہو جانا لقد رضی اللہ عن المؤمنین تستیرائے پہ بیعت کا اعزاز ملنا انما یبایعون اللہ خصوصی تائید الہی ید اللہ فوق ایدیہم اجر عظیم کا ملنا فسوف نعطی اجرا عظیما اخلاص کی قبولیت کی بشارت فال سلیمہ ما فی قلوبہم انہیں سکینہ جیسی روحانی سرمستی سے امکنار کر دیا گیا فانزل سکینت علیہم اس بیعت پہ فتوحات کا سلسلہ جاری کر دیا گیا وعقابہم فتحان قریبہ دشمنہ پہ عیبت تاری کر دی گئی وقفائدی اللہ سے انکم درستگی اور سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے تائید الہی حاصل ہو گئی وعادیکم سراطا مستقیمہ معاشی مجبور معاشی مضبوطی استحکام کی نویز سنائی گئی ومغانم کثیرت یا خدونہا ہاں اسی غزبے میں دشمنوں سے محتاط رہنے کے لیے سلاط الخوف کا حکم عمرے کے پرامن سفر میں بسر بن سفیان کو خبر گیری کے خبر گیری کے لیے بھیجنا عروہ کے بتیجے کا اپنے چچا کے ہاتھ آقا مدری صلی اللہ علیہ وسلم کی داری سے جھڑک دینا حضرت ابو جندل اور ابو البصیر کو واپس کر کے ہاتھ کی پاسداری کی مثال قائم کرنا عروہ بن مسعود کا آقا کے پروانوں کی محبت دیکھ کر مبہوت ہو جانا مجھے اور حضرت عمر فاروق کا اس صلح پہ بے اطمینانی کے باوجود اپنی جذبات اور رائے کو آقا کی رائے پہ قربان کر دینا مجاہدین کو سبق دے رہا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ امانت دیانت اطاعت امیر یہ وہ صفات ہیں جب حتیبیہ کے میدان میں ان کا مظاہرہ کیا گیا تو فتح مبینہ نظر نازیزہ نیزداد ایمان اما ایمان ان کے انعامات سے لے کر وال سمان کلمت التقوی وکانو احق کو بیا وعالہ تک کے عالی تمغے اور نواز اچھات کی موصلہ دار بارش کی گئی جبکہ اسی میدان میں بے وفاؤں کے ٹولے کو جہاد پہ نکلنے پر پابندی لگا کر بتلا دیا جہاد نصیب والوں کا کام ہے کلن تتبیونا کذالکم قال اللہ من قبل صحابہ اکرام کی اخلاص و محبت اور بے نفسی اپنے اعلیٰ مظاہرے میں نمودار ہوئی تو قرآن مجید نے قیامت تک انہیں میار بنا دیا اور اسی جماعت کو مسلمانوں کا آئیڈل بنا دیا محمد الرسول اللہ والذین معاو اشدہو علی الكفار رحماؤ بینہو سامعین مکرم کچھ سالوں پہلے ایک اسلامی ملک کا حکمران خود بیا کا حوالہ دے کر کافروں کا اتحادی بننے کے لیے جواز پیش کر رہا تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں حدیبیہ تو بیات رضوان کا نام ہے حدیبیہ تو مسلمانوں کے خون کی قیمت چکانے کا نام ہے آپ نے تو حدیبیہ کا نام لے کر مسلمانوں کے خون کو بے قیمت بنا دیا بلکہ علی الجہاد پر کاربن جماعتوں کا نات کا بند کرنے کی کوشش کی حدیبیہ کو صرف چکنے اور پکنے کا سہارا اور دلیل بنانے کے بجائے ان مناظر اور ان صفات کو اپنے اندر زندہ کرنے کی ضرورت ہے جن کی منظر کشی صورت الفتح کی آیات میں جلوہ کر ہے یقینا پھر دیکھنا دنیا کو خون مسلم کی قیمت کا پتہ چلے گا اسلام کی کاری تعبیت دنیا کے بت قدم کو منور کرے گی وہ اللہ کا و مالین لبلا